ابو حازم نے بیان کیا ان سے سہل بن سعد سعادی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون